سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی وہ آپ سے پہلے رکو کر دیتا تھا اور آپ سے پہلے اٹھ جاتا تھا جب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا اس طرح کرنے والا کون تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں تھا میں یہ جاننا پسند کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے نقصان سے بچا کرو جب امام رکو کرے تو تب رکو کیا کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تب تم سر اٹھایا کرو حدیث نمبر پچیس سو اٹھانوے مسنت احمد